ایک عم انسان سماپت گا اس کا عنوان ہے سدھر جاؤ خوشحال زندگی کون گزارنا نہیں چاہتا خوشحال اور پرسکون زندگی کے لیے ہر کوئی کوشش اور محنت کرتا ہے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے سوچتا اور سو طرح کے بسوبے بناتا ہے یہ الگ بات ہے کہ اس کی کوشش اور سوچ کا سمرا صفر یا محدود رہتا ہے اور انحد دولت اس کے پاس آ نہیں پاتی آنکھ کی سیری نہ ہونے کے سبب پریشانی بے سکونی اور گھر میں باہمی غلط فہمیوں کے سائے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے سب کچھ میسر ہونے کے باوجود مجوسی کی فضا تاری رہتی ہے کراٹ کا آئنا اندھا ہو جاتا ہے اور شخص اپنی حقیقی صورت دیکھنے سے بھی معذور ہو جاتا ہے لال کرم دین کے شریف اور بڑا ہونے میں قطعی شبہ نہیں زبردست محنتی اور مشقتی تھا وہ میسر پر گزارا کرنے والا شخص تھا لیکن اس کے بیوی بچے اس کماش کے نہ تھے وہ دنیا کی ساری دولت گرا کر گرا میں کر لینے کی حوث رکھتے تھے اس کا محنتانہ اس کی حوث کے پاسنگ بھی نہ تھا ان کی اس حوث کے باعث گھر میں ہر وقت بے چینی بے سکونی اور کل کل کی کفیت تاری رہتی وہ اکثر سوچتا آخر اس کا جرم کیا ہے جو اس کے اپنے گھر والے اسے سزا دے رہے ہیں فارق نہیں رہتا جوا نہیں کھیلتا شراب نہیں پاؤ پیتا عورتوں کے پیچھے نہیں جاتا سارا دن مشقت کرتا ہے اور جو مجسر آتا ہے ان لوگوں پر خرچ کر دیتا ہے یہ ہے کہ خوش ہی نہیں ہوتے خدمت تو دور کی بات ان کے پاس تو اس کے پاس ان کے پاس ایک مسکراہ مسکراہٹ تک نہیں جب دیکھو گلے سکھ میں بول بڑا رہا اور اس کا جرم کیا ہے اس نے کیا کیا ہے جس کی یہ لوگ اسے سزا دے رہے ہیں اس روز اس نے طے کر لیا کہ در سے ضرور پوچھے گا کہ اس کا جرم کیا ہے وہ کیا کرے کہ اس کی زبان بند ہو جائے قدرتی بات تھی کہ اس روز جانے کو شیتا کبور خوشگوار تھا اس نے موقع کو گنی مت جانا اور سیدھا سے پوچھ ہی لیا کہ اس نے اس میں کیا برائی برائی اور خرابی ہے وہ ہر وقت تکوا لے کر اس کے پیچھے پیچھے پیچھے پڑی رہتی ہے وہ کیا کرے گھر میں سکھ اور شانتی کی سزا قائم ہو سیدھا نے جواب کہا کہ وہ سدھر جائے اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائے اس نے کہا یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ کن حرکتوں سے باز آ جاؤں اپنی کمائی غیروں پر خرچ کرنا بند کر دو اپنے بچوں کا حق نہ مارو تم کن غیروں کی بات کر رہی ہو جن پر میں اپنی کمائی ضائع کرتا ہوں کہنے لگی بڑے بولے باندھتے ہو سب کچھ ماں پھٹے کٹن اور اپنی بہن کو کھلا رہے ہو ہمیں دیتے ہی کیوں کیا ہو وہ جانتا تھا کہ سیتا کیا سیتا کو کیا پیڑ ہے اور کیوں رولا ڈالتی ہے وہ ماں کو دیتا ہی کیا تھا ہفتے اشرے بعد چند ٹکے اور بیوہ بہن اور اس کے بچوں کے شبرات بس قسم کے کپڑے بنا دیتا تھا اور بس یہی اسے کٹتے تھے ماں اور بہن کا اس پر حق تھا سیدھا بھی بولتی سیتا جب بھی بولتی اس کی ماں کو ففے کٹن کہتی جب کہ اپنی ماں کو ہمیشہ امی جان کہتی جب وہ آتی تو کہتی امی آئے نے جب اس کی ماں آتی تو کہتی ففے کٹن آ گئی ہے جب اس کی ماں آتی تو بوتھا ٹیڑھا کر لیتی جب تک نہ پوچھتی پانی تک نہ پوچھتی لیکن جب وہ اس کی امی آتی تو امی جان امی جان کرتی پھرتی اس کے پیچھے پیچھے ہوتی خدمت خوب کرتی توازو کرتی یہی نہیں یہی نہیں اچھا پکا تک اس کے گھر بجوا بجوار کر سانس لیتی بچت کرتے اس کی چوری چوری چھپے مٹھی بھی گرم کرتی رہتی تھی بھائی بھائی اس کے کے اسکول کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا تھا بھائی کہ سیدھا منہ سے حضرت کا سلام بلانا پسند نہیں کرتا تھا اگر کبھی کبھار ماں کو پانچ دس روپئے دے دیتا ہے جس سے کیا فرق پڑتا ہے کون سا روز روز روز دیتا ہے رہ گی بہن اس کو کیا دیتا ہے عیش رات پر تیسرے درجے کے کپڑے اور بس وہ کہتی تو پھر اتنی کمائی کہاں جاتی اتنی پر اسے بڑھاتا ہوا تھا جیسے اس کے باپ نے دو بربے نام کر دی ہو یا جہیز میں ملنے لائی ہو باپ تو روٹی بھی نہیں دے سکا تھا دس ہزار روپئے اس نے روٹی کے لیے لیے تھے شادی پر کمائی کی کیا تھی وہی دن بھر کا محنت آنا جو وہ ان پر خرچ کر دیتا تھا وہ سوچتا رہا کہ دنیا کوئی آرام دہ جگہ نہیں ہے باہر دنیا اور گھر میں اپنے لوگ زمین پر پاؤں نہیں آنے دیتے کتنا بھی خرچ کر لو کتنا بھی کر لو کتنی ان سے شفقت کر لو خوش نہیں ہوتے ایک اللہ ہی ہے جو معمولی سی اچھائی پر خوش ہو جاتا ہے اس روز وہ بڑا ہی ڈسٹرب ڈسٹرب اور ڈس ہارٹ ہوا کچھ بھی کر لے کتنی قسمیں کھا لے گھر میں کوئی یقین کرنے والا نہ تھا اس کے کے سوچ ہلکے گہرے ہوتے چلے جائے اسے یاد آیا شیدا نے کہا سدھر جاؤ اس نے سوچا یہ سدھرنا کیا ہے اللہ کی طرف سے نہیں تو ہے اپنی حقیقت میں اللہ کی طرف پھرنا ہی تو اپنی حقیقت میں سوتا ہے اس نے پہلی بار اللہ کو دل سے یاد کیا اور دروب پاک پڑھنے لگا ابھی آگا بھی نہیں پڑھ پایا ہوگا کہ گہری نیند اور سکون اپنی آگوش میں لے لیا بے شک اللہ اور اس کے سور کے ہائی سکھ اور چہن کی دنیا آباد ہے اگر موت جو لمبی نیند ہے میسر نہ ہوتی تو دنیا میں پاگلوں اور ویشو کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا شکریہ جناب